جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جزاک اللہ آج ہم نے پڑھنا ہے المقصد الثالث المردود بسبب فی الراوی جی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المراد بالطعن فی الراوی بل باللسان کہ اس کا جرح کرنا اپنی زبان کے ذریعے سے یعنی زبانی کوئی شخص اگر کسی پر جرح کر دے تو یہ اس اس راوی راوی کے کے اوپر تان ہو جائے گا و تکلم فی عدالتی و دینی اور اس اس کی راوی کے دین اور عدالت کے بارے میں عدالت کی جانب ناہی ہی اس عدالت کی طرف اور اس کے دین بارے میں تکلم گفتگو یعنی اگر کسی کی عدالت اور دین کے اوپر گفتگو ہونے لگے تو اس کا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اب کاٹ کر راوی پایا جا رہا ہے ورنہ تو گفتگو کی ضرورت ہی نہیں تو حدیث کی کتابوں میں جب تکلم کا لفظ آ جائے کہ اس پر کلام ہوا ہے راوی نے اس اس پر پر چیز کلام کیا ہے کسی نے یا اس پر کلام ہوا ہے تو کلام کا مطلب جو ہوتا ہے علم حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے کہ جو اس کی عدالت کو دین کو ضبط حفظ ان میں سے کسی چیز پر جو ہے وہ جرح کر رہی ہے لغت میں تو کلام محض بولنے کو کہتے ہیں لیکن علم الحدیث کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اس حدیث پر کلام ہوا ہے یا اس چیز پر کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسی گفتگو ہوئی ہے کہ جس میں اس کے ضبط عدالت میں کوئی خطا یا کمی واقع ہوئی ہے زبان سے جرح کرنے سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں سوچ رکھنا نہیں بلکہ لفظ کے ساتھ بیان کرنا تلفظ کرنا کیونکہ وہ چیز جو زبان سے نکلے گی اسے تلفظ کہیں گے تو تلفظ اگر کسی کے بارے میں بات کہی ہے کسی نے کہ فلاں کے اندر مجھے یہ کمی محسوس ہوتی ہے تو اسے کہیں گے جرح آپ نے یہ عدالتوں کے اندر کے بارے میں لفظ سنا ہوگا کہ اس نے فلاں وکیل نے اس پر جرح کی جرح کی کیا مطلب کہ اس کے بیان کے اوپر اس نے اعتراضات ڈال دیے کہ آپ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا میں اس کے اوپر آپ کے اوپر یہ ڈرا کرتا ہوں تو گویا کہ اگلے کو غلط ثابت کرنا اس کے کسی بھی گفتگو میں قول میں تو تکلم من تکلومتی عدالتی ہی من ناحیتی ضبطی ہی و حفظی ہی اور یا پھر یہ تکلم ہوگا ضبط اور حفظ کی جانب سے کہ اس کے اندر کوئی ضبط کی کمی ہے اس پر وہ جرا کرے گا کہ اس کا تو ضبط ٹھیک نہیں تھا یا اس کا حفظ میں کوئی کمی تھی اچھا جی اب اس کی سب ساری تفصیل دوبارہ اب آگے آنے والی ہے اسباب الطان پھر راوی راوی میں تان کے اسباب کیا ہوتے ہیں یہ تو میں نے کہا المراد بتان پھر راوی راوی کے اندر تان اگر یہ یہ چیزیں پائی جائیں عدالت یہ اور دین یا ضبط اور حفظ اسباب الطعن فی راوی عشرۃ اشیاء دس چیزیں ہیں جو راوی کے اندر کام کو پیدا کرتی ہیں جی بالکل جی کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہے حدیث کے مجموعے کو آگے نقل کرنا تو جہاں یہ علم حدیث کا وجود میں آیا وہاں وہاں ایک اور علم وجود میں آتا گیا اسماء الرجال کے نام سے کہ جس کے اندر ان تمام راویوں کی پوری بایو ڈیٹا بایوگرافی ان کی پوری یعنی تفصیل بیان ہوئی کہ کب پیدا ہوئے کہاں وفات پائی اور درمیانی عمر کی تمام تفصیلات ذکر ہوئی اس کو سامنے اور ایک آدمی نے نہیں کر دی بلکہ اس وقت کے زمانے کے بعد کے مطلب بہت بڑا ایک علم وجود میں آیا حدیث کے سارے راویوں کے اوپر پورا انسائکلوپیڈیا جمع ہو گیا پھر جا کر پتا چلا کہ یہ راوی جو ہے یہ کتنا متفق علی ہے کسی نے اس کے بارے میں کبھی کچھ کہا ہی نہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا کسی ایک نے کہا کہیں ففٹی پرسینٹ نے کہا ہوتے ہوتے انہیں یعنی ایک پورا الگ ایک علم ہے مکمل الگ علم ہے اسما الرجال جو حدیث میں تخصص کرتے ہیں آگے لوگ حدیث کے اندر اصول, حدیث اور حدیث کے اندر پھر ان کو اس چیز سے پوری بحث کروائی جاتی ہے کہ حدیث جو ہے اس کو کس طرح سے پرکھا جائے گا حدیث کے اسکلف الفاظ وہ الگ چیز ہے اس سے پہلے جو راوی ہیں سب سے پہلے ان کو صحابہ تو خیر وہ کوئی بات نہیں اس سے آگے پھر ایک ایک راوی کی پوری جانچ پڑتال ہوتی ہے اور پوری اس جانچ پڑتال کے بعد پوری تحقیقات کے بعد پھر اس تحقیقات میں یہ بھی طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ واضح اور خوارجیوں کی تحقیق تو نہیں ہے معتدل لوگوں کی ہے علماء امت کا اس شخص پر بھی اتفاق تھا جس نے ان کے بارے میں تحقیق کی ہے یہ الگ سے ایک مکمل علم ہے یعنی کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو بہت بہت بڑا علم ہے تو اس ذمہ داری کی وجہ سے ہی پھر کیونکہ حدیث کی اوتھینٹسٹی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے چینج آف نیریٹرز کے اوپر ان نیریٹرز کی پوری کی پوری تفاصیل کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے حدیث جو ہے وہ بیان ہوتی ہے اسی لیے پھر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں ہم کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کاؤنٹ کیا ہے خیال رکھا ہے اس کا اچھا جی تو اسباب الطعن فی الراوی عشرۃ اشیاء خمسۃ منها تتعلق بالعدالہ پانچ اسباب اسباب تان ان کا تعلق تو عدالت کے ساتھ ہے ہے منها تتعلق تتعلق بالضبط اور پانچ کا تعلق ضبط کے ساتھ اما التي بالطعن في العداله فهي الكذب التهمه بالكذب الفسق البدعه الجهاله تو جھوٹ جھوٹ ہو گیا کہ اس کے اوپر کی تہمت بھی لگے یہ بھی یعنی اندازہ کیجئے حفاظت حدیث کے کہ تہمت بھی قابل قبول نہیں ہے اس کو بھی تان کر راوی نے کہا کہ تہمت بھی لگی تو کیوں لگی یعنی اتنا صاف ہونا چاہیے کہ تہمت بھی نہ لگے تیسری چیز الفسق فسق اس گناہ کو کہتے ہیں جو علل اعلان کیا جائے چھپ کر خاموشی میں تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں اور چونکہ وہ خاموشی میں <clears throat> یا پردے میں کیے گناہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں اس گناہ کی قباحت اور شناعت موجود ہے جبھی اس نے خود کے کیا ہے جب اس کے دل میں اس گناہ کی قباحت ہے تو پھر لازمن اس کے دل میں اس کے توبہ کا بھی امکان زیادہ ہے تو اس لیے وہ گناہ جو ستر کیے جاتے ہیں اس پر اللہ کی اتنی پکڑ نہیں آتی جلدی اور توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے کیونکہ اس کو آدمی برا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی اتنی قباحت ہوتی ہے کہ وہ چھپ کر ان گناہوں کو کر رہا ہوتا ہے لیکن جو گناہ الل اعلان کھلم کھلا اعلانیہ اور سفر کے ساتھ یا بالکل ظاہر پاہر کیے جائیں اس پر توبہ کی توفیق اور کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ اس نے ان گناہوں کو کرتے ہوئے اس کو احساس نہیں ہو رہا اور اس کی شناخت اور اس کی قباحت کا اس اس کو کے دل میں نہیں ہے ورنہ وہ سب کے سامنے اس کو نہ کرتا ہے تو فسق وہ گناہ جو الل اعلام کھلم کھلا کوئی آدمی کرتا رہے سب کے سامنے بغیر پرواہ کیے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نمبر چار الہاز اور نمبر پانچ جہالت تو معلوم ہی ہے اور جہالت بھی ظاہری بات ہے تو ان پانچ یہ جو پانچ کان ہیں ان کا تعلق عدالت سے ہے اما ضبط فوشر غلط فوشر غلط کہتے ہیں ایسی غلطی جو بہت ہی آ, آ, یعنی کرنے کے قابل لائق نہ ہو اتنی واضح غلطی کہ عمومی طور پر ایسی غلطیاں نہیں ہوتی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ حضرات کو مطلب چھوٹی موٹی غلطی نہیں بہت بڑی ایسی غلطی جو کہ جس کو اگنور کرنا جس کو چشم پوشی کرنا یا جی, جی،, جی، اس کو چھوڑ کر آگے چلے جانا یا اس سے وہی چشم پوشی کر لینا وہ اتنا آسان نہ ہو اور آدمی حیران ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی نے اتنی بڑی غلطی کر لی کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو اس کو اسی لیے اس کو نام فحش رکھتا جہالت کتنی ظاہری بات ہے کہ اگر وہ علوم دینیا سے واقف ہی نہیں ہے جاہل آدمی ہے اور اس کے اندر دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے یا اس کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو تو کیونکہ جہالت جو ہوتی ہے نا یہ دو جہالت بر دو قسم مجھے یاد آ گیا ہمارے عزت کا ایک جاہل ہوتا ہے کسی چیز کا نہ جاننے والا ایک جاہل وہ ہوتا ہے کسی چیز کو غلط جاننے والا تو جو کسی چیز کو غلط جاننے والا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جاہل بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں جاہل ہوں حالانکہ وہ وہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو غلط سمجھ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے جیسا کہ آج کل کے دور میں دین کے اوپر اپنی آراف قائم کرنے والے لوگ اور اپنی طرف سے طے کر لینے والے کہ ایسا کر لیں بس ٹھیک ہے تو یہ اسے بھی بہت بڑا جاہل کہیں گے اور اس کی اکثر مثال ہمیں اس کے دوران ٹریولنگ کے دوران پڑتی ہے اگر بس میں ہو یا جہاز میں ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی سیٹ پر ہی پڑھنے نماز ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ مفتی صاحب ہیں یا آپ کا دین میں کیا مقام ہے تو کہتے ہیں نہیں جی بس ہو جاتی ہوتی ہے تو ایسے آپ کو ہر شعبے میں ہر طبقے میں ہر مواقع پہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے دین میں کوئی اتنی سختی بھی نہیں اور کوئی کہ جی پردہ تو جلتا ہوتا ہے اس میں ایسی کیا بات ہو گئی ہزاروں قسم کے اس طرح کے آپ کو روز مرہ کے واقعات میں یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے باقی دنیا کی سب چیزوں کے اندر یہ طے کر رکھا ہے کہ سب سے اعلیٰ بڑھیا اور چوائس وہ رکھنی ہے جو سب سے اچھی ہو یعنی کپڑے اور جوتوں کو تو چھوڑ دیجیے آپ نے ٹماٹر بھی لینے جانا ہے تو بھی آپ اچھے ٹماٹر نکالتے ہیں اپنے بیگ میں ڈالتے ہیں تو جب دین کی باری آتی ہے تو کیوں ہم ہر عام آدمی کو طے کر لیتے ہیں کہ اس نے جو مسئلہ بتا دیا بس وہ ٹھیک ہے اس میں ہم اس اعلیٰ معیار کے مفتیان کرام اور ان اس لیول کے لوگوں کے پاس جا کر کیوں نہیں پوچھتے رجا صاف ظاہر ہے نفس پرستی ہوتی ہے پتا ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو مسئلہ یہی ملے گا تو اس لیے پوچھ ہی ایسے بندے سے لو اور اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی اپنی تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو بس ایک نفس پرستی کہنے میں آسان لفظ ہے کہ نفس پرستی ہوتی ہے نہ کر سکنا کوئی کسی کام کو نہ کر سکنا یہ اتنا بڑا گناہ اور جرم نہیں ہے جتنا اس کو صحیح سمجھ کے کرتے رہنا اور پھر اپنے دل کو بھی مطمئن کر لینا تو اور اس لیے خیر سبق سے تھوڑا سا بات ہٹ کر ہے لیکن بسران سے ضبط وہ جو جس کا تعلق کان سے ضبط سے ہے وہ کوشش غلط اور نمبر دو سوء الحفظ اور نمبر تین غفلت نمبر چار کثرت الاوہام سوء الحفظ تو پتہ ہی آپ لوگوں کو غفلت بھی غافل آدمی جیسے ہوتا ہے نا کیئرلیس جسے ہم کہہ جاتے ہیں کہ پتہ تو ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں کیئرنگ نہیں ہوتا غفلان سا ہوتا ہے بس لکھ لیا لکھ لیا اس حدیث کو نہ لکھا ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق آ گیا تو کہہ دے گا ہاں چلو ایسے ہی ہوگا پھر کسی نے بتایا کہ نہیں یوں تھا کہ اچھا یوں تھا چلو پھر یوں ہوگا تھوڑا سا کیئر لیس تھا اسے غفلت کہتے ہیں اور نمبر چار کثرت الحام اس کو وہم بہت آتے ہیں یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے وہم وہم وہم ہوتا ہو کہ پتہ نہیں ہوتا پھر تھوڑی زیادہ شک جس شک کی بیماری بھی ہو جاتی ہے اور مخالفت اس کے خاص نمبر پانچ جو صفات کی مخالفت کرتا ہو تو یہ بھی پانچ کام ہیں فسأذكر أنواع الحديث أنواع الحديث المردود بكل سبب من هذه الأسباب على التوالي مبتدئا بالسبب الأشد طعن وهو الكذب اب ہم ان قریب حدیث مردود کی انواع کو بیان کریں گے ان اسباب کی وجہ سے جو ہم نے وسلم بیان کی ہیں بسبب من حاضر اسباب عرب سوالی حیدر فیض جو اسباب آنے والے ہیں مبتدی ہم ابتدا کرتے ہوئے بسبب اس سبب کے ذریعے سے الاشد جو سب سے زیادہ شدید ہے حضرت کے اور وہ ہے اول کس اچھا جی اب کی وجہ سے جو کان بنتا ہے اور اس کان کی وجہ سے جو حدیث کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے موضوع جو ابھی آ گئی الموضوع اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع موضوع حدیث جب بھی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ تان سے راوی میں جو سبب پایا جا رہا ہے وہ کذب ہے کذب کی وجہ سے اس, اس راوی کے اندر تان اور اسلام کی وجہ سے حدیث ہو تاریخ ہوا الشیء ای مقبول وضع مقبول ہے کیا مطلب ہے کہ اس نے اس چیز کو گرا دیا گرا دینا اور اس کی تفصیلوں نے خود بیان کر دی مانا سم یا بزاری کا انحفاظی رتبتی ہی نام رکھا ہے اس کا بجہ اس حدیث کے رتبے کے انحطاط کی وجہ سے کہ وہ حدیث کے رتبے کو کذب کی وجہ سے گرا دیتا ہے اصطلاح میں کہتے ہیں وہ ایسا جھوٹ ہے المختلف المصنوع مختلف بھی تخلیق کیا ہوا المصنوع بھی بنایا ہوا مصنوع المایا تو ایسی چیز جو خود گھڑی ہوئی ہو اور پھر گھڑنے کے بعد المنصوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کو منسوب کر دیا گیا اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی طرف سے ہوا اور پھر منسوب ہو گیا حضور اسلام کی طرف یہ ہوگی اصطلاحی تعریف موضوع کی رتبت ہو وہ شرب الحادیث ضعیف احادیث کے اندر سب سے زیادہ شر حدیث کو جو, جو کہلائے گی وہ موضوع حدیث ہوگی اخبار سب سے قبی ہے بعض العلماء اور بعض علماء نے یعدہ اس کو شمار کیا ہے قسم مستقل ایک الگ قسم من انواع الحادث ضعیفہ اور اس کو انہوں نے ضعیف احادیث کی انواع میں بیان ہی نہیں کیا کیونکہ ضعیف احادیث کو تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ یہ وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی پائی جاتی ہے لہذا ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ فضائل کے اندر بیان کر دیتے ہیں لیکن ان سے مسائل نہیں نکالتے تو اس لیے بعض علماء نے تو کہا ہے کہ یہ ہے ادھر جھوٹ تو اس کو ضعیف میں بھی نہ رکھیں اس کو الگ ایک قسم بنائی ہے لیکن یہ بعض علماء نے ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف کی قسم میں رکھا ہے چاہے اس سے پھر حکم یہ نکال لیے کہ ضعیف یہ والی قسم کو ہم کہاں تک استعمال کر سکتے ہیں اور ضعیف کی اس والی قسم کو ہم کہاں تک استعمال کر سکتے ہیں کیا شرائط ہیں اس کی اور کن مقامات پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ پھر ایک الگ تفصیل آ جائے گی حکم روایتی ہی اجمع العلماء على انه لا تحل روایت لأحد عالم حاله في اي معنی کہنا علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ انه لا تحل روایت اس یہ والی جو موضوع روایت ہے وہ جائز نہیں ہے موضوع روایت کو روایت کرنا جائز نہیں ہے روایت ہو کا مطلب موضوع موضوع احادیث کو روایت کرنا جائز نہیں ہے اس آدمی کے لیے عالمہ جو جانتا ہو اس حدیث کی حالت کو کہ یہ موضوع ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس کی کا پتہ چل چکا ہو تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو بیان کرے آگے مگر ایک صورت ہے بیانی وضعی ہی اس کے وضع کے بیان کے ساتھ کہ پہلے حدیث لکھ کے اور پھر بعد میں کیا لکھ دے ساتھی لکھ دے کی حدیث موضوع ہے یعنی اگر کسی نے کتاب ہی موضوع احادیث پر لکھنی ہے کہ یہ یہ احادیث ہیں جو موضوع ہیں تو اس کو وہ پہلے حدیث سے نقل کرنی پڑیں گی نا پھر وہ نیچے لکھے گا کہ یہ احادیث موضوع ہیں میں ان کو بیان کر دیا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ کسی کو کوئی اس میں نہ رہ جائے کنفیوژن میں نہ رہ جائے تو اس لیے اللہ مع بیان وضعی ہی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ حدیث مسلم امام مسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ من حدث عنی بحدیث یرا انه كذب فهو احد الكاذبین کہ جس نے حدیث بیان کی میری طرف سے منسوخ کرتے ہوئے ایسی کہ جانتا تھا وہ اس بات کو کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ دو جھوٹوں میں سے ایک یہ بھی ہے فی سیاغت الحدیث جو حدیث کو اس طرح سے بناتے ہیں ان کا ترک کیا ہوتا ہے ان کا وہ کیسے گھڑتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے فی سیاغت الحدیث طریقان دو طریقے ہیں اما پہلا الوضاع یا تو وہ انشاء کرتا ہے وضاع الکلام کلام کو من میں اپنی طرف سے یعنی انشاء کلام کلام کو چلانا اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے وضاع جو ہوتا ہے وضع کرنے والا وہ کلام کو یعنی حدیث کو اپنی جانب سے ہی پیدا کر لیتا ہے بنا لیتا ہے ثم یزعو اب دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ پھر بناتا ہے اس کے لیے تو بنانی ہے حدیث بھی اپنی طرف سے بنائی معاذ اللہ صنعت بھی اپنی طرف سے بنائی اور بیان کر دیا نمبر دو كَلَامًا لِبَازِ الْحُكَمَا اور یا پھر یہ کرتا ہے وہ کہ لباز حکمہ بعض حکیم لوگوں کے کلام کو لیتا ہے اور حکمہ کے علاوہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں دانا بینا لوگ ان کے کوٹس ہوتے ہیں اقوال ہوتے ہیں ان کو اس نے لیا ویزا الح اسنادن اور اس کی صنعت ساتھ لگا دی کوئی صنعت اس کے لیے بھر دی تو دو طریقے ہوتے ہیں شیخ یورف الحدیث الموضوع کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث موضوع ہے یورف الحدیث الموضوع من دون نظری فی اسنادی ہی بھی امور پہچانا جاتا ہے حدیث موضوع کو اس کی اسناد میں غور و فکر کرنے کے علاوہ چند امور سے جو کہ آ رہے ہیں ایک تو نا آپ صنعت پہ غور کریں تو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ تو صنعت ہی گڑبڑ لگ رہی ہے ایک ہے کہ اس کی جو حدیث ہے اس کو بھی دیکھنے سے پتا چل سکتا ہے وہ کیسے پتا چلے گا اس کے یہ سروپ ہیں یہ جی، سوشل میڈیا پر بہت بچنے اور احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اقرار الواضح بالغضب پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ واضح ہی اقرار کر لے وضع کا کہ ہاں بھی میں نے کیا تھا کیسے کہ اقرار ابی عصمت انوح بن ابی مریم لأنه وضع حدیث فضائل سور القرآن سورة عن ابن عباس کہ ابو عصمہ نوح بن ابو مریم انہوں نے خود اقرار کر لیا اس بات کا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وضع حدیث انہوں نے کون سی حدیث وضع کی فضائل سور القرآن سورتن ہر ہر سورت کی قرآن کی صورتوں میں سے ہر صورت کے الگ الگ فضائل انہیں بیان کر دیا اور مروی کر دیا یعنی ابن عباس سے کہ ہر صورت کے یہ یہ فضائل ہیں تو خود انہوں نے اقرار کیا کہ یہ میں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لی تھی تو وہ تو پھر واضح ہے جب ایک بندہ خود ہی کہہ دیا تو معلوم ہو گیا کہ موضوع حدیث کیسے پہچانی دی گئی او ما یہ تنزل منزلہ دوسری وہ ہے جو نیچے اتر آئی تنزل منزلت اقرار ہی جو اقرار کے درجے سے نیچے کا درجہ ہے وہ حدیث جو وہاں تک پہنچے اس منزل تک پہنچے نیچے اتر آئے جو اقرار سے نیچے کا درجہ ہے اور وہ کیا ہے کہ خود تو نہیں کہا لیکن تھوڑی سی جگہ کی تو معلوم ہو گیا وہ کیسے حد جیسے آن چاہیے اس سے سوال کیا گیا اس کے اس کے اللہ کے بارے میں فیس عن الن پھر سوال کیا پہلے اس کے شیخ کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے کس سے حدیث سنی اس نے کہا جی فلاں شیخ ہے میرے میں نے اس سے حدیث سنی ہے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال کیا کیا کہ آپ اس شیخ کی یا اپنی اپنی آپ تاریخ پیدائش بتائیں گے فیض مولی یا اس شیخ کی تاریخ سے پیدائش پوچھی فیض گرو تاریخ وفات ضالی کا شیخ قبل مولی جی ہوا پتا چلا جو اس نے تاریخ بتائی فیض گرو ذکر کیا اس نے تاریخ کو سکون وفات ظالی کا شیخ وہ تاریخ تھی کہ اس شیخ کی وفات کی تاریخ قبل مولد ہی اس کی پیدائش سے پہلے کی تھی یہ راوی جو روایت کر رہا ہے اس کی تاریخ پیدائش اپنے شیخ کی تاریخ وفات کے بعد کی ہے پوری کیسی تم نے حدیث دے دی اس اور اور یہ جو حدیث یہ بیان کرتا ہے اس حدیث کو نہیں جانا گیا مگر صرف اسی کے پاس سے ہی یہ حدیث صرف اسی سے ملتی ہے اور کسی سے ملتی بھی نہیں ہے اور تاریخ پیدائش بتلاتی ہے کہ اس اس تو کا زمانہ نہیں دیکھا تاریخ پیدائش اور وفات فرق ہے تو اگر سے یہ قرار سے نیچے کا درجہ ہے لیکن ظاہری بات کہ بہت کلیئر کٹ ایک کلو ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ہی موجود ہے او قرینت راوی تیسری صورت یہ ہے کہ راوی کے اپنے اندر قرینہ پایا جا رہا ہو کیسے مثل ان یکون راوی راخذین رابی رافضی ہے رابی کہتے ہیں شیعوں کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تبدیلی شیعہ ایک ہے رافضی شیعہ تبدیلی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی کو یہ فضیلت کے صرف قائل ہیں کہ حضرت علی کو باقی تمام راشدین پر فضیلت حاصل ہے بس وہ صرف اس درجے تک کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نمبر تھا خلافت میں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور مسلمانوں کے گروہ نے جو ہے وہ زبردستی کیا اور ان کو اس حد سے محروم کیا بس اس حد تک کے قائل ہیں تبدیل شیعہ ہے لیکن جو رابطی شیعہ ہیں وہ پھر اس سے بہت بڑھ کر اور وہ اس نے پھر ناوز باللہ ریاض باللہ صاحب کرام سب و شتم بھی اور بہت غلط واقعات تھی تو جس مثل یقون رابی رافضی رابی رافضی ہو اور حدیث فی فضائل حل بھائی اور حدیث اہل بیت کے فضائل میں سے ہے تو یہ بھی ایک کرینہ ہے کہ اب وہ خود رابطی ہے اہل بیت کے بارے میں ایسی فضائل بیان کر رہا ہے کہ جو کہ باقی حادیث میں نہیں مل رہا تو پھر یہ چیز ہے وہ موضوع کہی جا سکتی ہے قرینہ ہوتا ہے لیکن یہ قرینہ ہے اس کے اوپر پھر اور بہت ساری چیزیں جب آئیں گی صاحب ان کے راویوں کا جرا ہوگی اور بہت ساری چیزیں جو ہوں گی سب جا کر اوتھینٹک ہم کہہ سکیں گے کہ یہ موضوع ہے یہ قرینہ ہے قرینہ ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راست بھی ہو لیکن حدیث ٹھیک بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ قرینہ بہادل ہے قرین پھر مروی یا پھر قرینہ پایا جائے مروی کے اندر مروی وہ روایت وہ خود حدیث مثل قون الحدیث کی رقیق اللہ کہ وہ حدیث جو ہے نا وہ رقیق اللفظ ہو یعنی یہ تو آپ کی شان سے بہت بعید ہے کہ آپ ایسے الفاظ مبارک زبان سے نکالیں جو کہ رقیق ہوں جو کہ غالم گلوچ پر ہوں ناوز جس میں بہت ہی غلط زبان استعمال ہوئی یہ تو بعید از حیات ہے یعنی بعید از حیات ہے تو اس لیے خود ہی اس وقت پتہ چل جائے گا حدیث کو دیکھتے کہ یہ تو حدیث سے غلط ہے اور بھی طریقہ قرآن اور یا پھر وہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی بالکل مخالف ہو ایک تو ہوتا ہے نا دکھنے میں تعارض ہوتا ہے دکھنے میں وہ ہوتا ہے لیکن بعض ایسی کوئی حادث مل جائیں جو کہ بالکل ہی قرآن کی نس کے ہی خلاف ہوں معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود گھڑی ہوئی حادیث ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے <clears throat> جی اور اسناف کہ رضا کے اسباب کیا ہیں دوائی کیا ہیں کیا چیزیں ابھارتی ہیں اور جو جو ہیں وضع کرتے ہیں ان کی قسمیں کیا کون سی ہوتی ہیں الحدیثی دوائن کثیر ہیں حدیث کے بہت سارے ابھارنے والی باتیں ہیں داعیہ ہیں الزاء علی وضعی جو ابھارتے ہیں وضائین کو حدیث کے وضع کرنے کی طرف فمن ابر ازیحا ان میں بہت واضح اور ظاہر جو ہیں ماں وہ ہیں یعنی جو ابھی آ رہے ہیں نمبر ایک التقرب الى اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف تقرب کیا مطلب التقرب الى اللہ کہ کوئی اللہ والا ہو اور خیر میں یہاں پر اس کا نام اللہ والا نہیں کہوں گا بعض لوگ یعنی جاہل صوفی کہتے ہیں بس اس کا اچھا اچھا اچھا مطلب جاہل صوفی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رغبت دلانے کے لیے وہ اپنی طرف سے حدیثیں بیان کر دے اور لوگوں کو کہہ دے کہ اس پر اللہ کی طرف سے یہ گناہ ملتا ہے اس گناہ کے کام پر اور اس نیک کام پر اللہ کی طرف سے یہ ثواب ملے گا وہ اپنی طرف سے لیکن نیت اس کی اچھی تھی تھا وہ ظاہر صوفی تو یہ پہلی دوائی میں سے پہلی دعائیہ جو ہے وہ یہ ہے رضالی کا بے وضعی احادیث تو سورش ہے اور یہ ہوتا ہے ایسی احادیث کو وضع کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو رغبت دلائے فی الخیرات اچھے کاموں پر خیرات سے مراد یہاں پیسے والی خیرات نہیں خیرات سے مراد نیک کام تاکہ وہ لوگوں کے نیک کاموں پر ترغیب دے احادیث اور ایسی احادیث کے یہ با زیادہ دوبارہ یہاں پر آئے گی احادیث بجعی احادیث تخذفهم ایسی احادیث کو وضع کرنے کے ذریعے سے کہ جن کے ذریعے سے وہ کیا کرے ڈرائے لوگوں کو من فعل المنکرات برے کاموں سے فہاؤلاء الوزاعون قوم اور یہ جو وزاعین ہیں یہ ایسی قوم ہیں ینتصدون الى الزہد جو جن کی نسبت ہوتی ہے زہد اور صلاح کی طرف جو منصوب ہوتے ہیں کہ یہ بڑے نیک ہیں بڑے زاہد ہیں بڑے اچھے ہیں وہم شر المزاعین لیکن غزائین میں یہ سب سے یعنی شر شر شریر قسم ہے شریر سے مراد اردو والا شریر ہے یہاں سے مراد سب سے یعنی شنی قسم ہے کی کیوں یہ ان الناس قبلت موضوعات ثقتا پتنگ کہ لوگ ان کی موضوعات کو قبول کر لیتے ہیں ثقہ سمجھتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں گمان کرتے ہوئے کہ تو بڑے نیک ہیں اب ایک نیک آدمی ہو واقعی وہ نیک بھی ہو لیکن وہ غلط حدیث بیان کر دے تو بس وہ لوگ تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو اسی لیے علم جو ہے یہ بڑی چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب تقوا سہارت اور نسبت مال اللہ کی مل جائے تو پھر تو نور و نارا نور ہے لیکن اگر صرف تقوی کی طرف بندہ دھیان دیتا رہے اور اہل علم سے بے پرواہی ہو اور اپنے عمل پر بہت ناز ہونے لگے تو پھر بڑی بڑی غلطیاں انسان کر بیٹھتا ہے ومن ها اولائی اور ان میں سے میسرت ابن عبد ربی فقد روا ابن حبان ان سے اپنی کتاب زعفا کے اندر ابن حبان نے روایت کی ہے ابن مہدی سے نقل کرتے ہوئے قالا کہتے ہیں کہ قلت لمیسرت ابن عبد ربی میں نے میسرہ بن عبد ربی سے پوچھا کہ من اين جئت بهذه الاحاديث تم یہ احادیث کہاں سے لے کے آئے ہو کون سی کہ من پر قزا فلح قزا کی جس نے یہ پڑھ لیا اس کو اتنا اجر ملے گا جس نے یہ پڑھ لیا اس کو اتنا اجر ملے گا تو والا وضاحت ہوا اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو میں نے خود لڑا ہے تو رب الناس تاکہ میں لوگوں کو رقبت دے رہا ہوں <clears throat> نمبر ایک تو یہ ہوگی نمبر دو دوائی میں سے جو دعائیہ پیدا کرتے ہیں کسی کو اس بات پر لانے کا دوسرا کیا ہوتا ہے حل انتصار للمذہب اپنے جو مخصوص مذہب ہے اس پر اس اس کی کے لیے معاون اور مددگار ہونا لاسیما خاص طور پر مذاہب الفرق السیاسیہ فرق السیاسیہ سیاسی فرقوں میں جو مذاہب ہیں خاص طور پر ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے جیسا کہ مثال دیں گے وزالی کا بعد ظہور اور جیسا جو کہ فتنے کے ظہور کے بعد فاقیہ ہوتا ہے یہ چیز فتنے کے ضرور کے بعد ظہور سیاسی اور فرقوں کے ظاہر ہونے کے بعد کل خوارج بچی خواہد بچی یہ نہ صرف مذہبی فرقے ہیں یہ سیاسی فرقے بھی ہیں انہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں کیونکہ جب مذہب کے ساتھ سیاست بھی ساتھ آ جاتی ہے جو کہ غلط بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ غلط طریق پر نکل پڑے تو پھر بہت نقصان بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے فقط وضاحت کل فرقت قتمحادی ما یؤید مذہبہ کہ ان میں سے ہر فرقے نے وضاحت کل فرقت ہر فرقے نے وضع کیا من الحادیث ایسی احادیث کہ ما یؤید مذہبہ جو تائید کرتی تھی ان کے اپنے مذہبوں کو حدیث جیسے کہ حدیث ہے کہ علی علی خیر خیر البشر البشر ہیں کا فی کفر جس نے شک کیا وہ کافر تو یہ انتقال المذہب ہو گیا دوسری تیسری چیز فی الاسلام طعن فی الاسلام کا کیا مطلب کہ یہ لوگ مسلمان تو نہیں ہوتے جو یہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں اسلام کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے ایسی ایسی احادیث رکھ دیتے ہیں کہ جس سے اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں تو وہاں قوم من الزنابقہ یہ جو وزائین ہوتے ہیں یہ ایسی قوم ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں لم ان جہارن نہیں استطاعت رکھتے یہ لوگ کہ یہ لوگ سازشیں کریں اسلام کے خلاف جہارن کھلم کھلا واضح سامنے آ کر فعمدو پس وہ عمد ارادہ کر لیتے ہیں طریق الخبیث اس خبیث طریقے کا وضا و وضع کر لیتے ہیں من کچھ احادیث تشریح اسلام تعنی ہی اسلام کے اندر ایک ذہن کو مشوش کرنے کے لیے فراگندہ کرنے کے لیے اور اس کے اندر عیب پیدا کرنے کے لیے یہ تمہاری تو اپنی حدیثیں یوں کہتی ہیں اچھا ومن ہا اور اس میں سے محمد بن سعید الشامی المسلوب فی زندہ اس کو پھر سولی لٹا دیا گیا تھا زندگی ہونے کی وجہ سے بعد میں وہ اس کی مثال ہے فقط روا عن حمید عن انس مرفوع عن انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ یہ اضافہ آ گیا آخر میں اس نے اپنی نبوت کا یا بعد میں کسی نبی کے ساتھ اس نے اس چیز کو جوڑنا تھا تو اس نے یہ حدیث نکل کر دی اور مرفوع ساتھ اس نے کہہ دیا کہ اللہ شاہ اللہ لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں ہے مگر اگر اللہ چاہے تو حافظ الحدیث امر حاضل حادیث اور جو حدیث میں جان چھان پھٹک کرنے والے خوب ان کو جاننے والے ہیں انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے اس طرح کی احادیث کے معاملات کو اس کے حکم کو کہ اس احادیث کا حکم کیا ہے واضح ہے ولی اللہ الحمد اور اللہ ہی کے لیے حمد اور اللہ کے لیے احسان ہے جی چوتھی صورت یہ ہے کہ تزلف الحکام تزلف الحکام کیا مطلب کہ حکام کے پاس جا کر ان کی تائید اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسی دینا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں جیسے ہم عرف عام میں سرکاری ملا کہہ دیتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہر چیز ایک شرط رکھیے گا ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ بالکل اس نیت سے جانا تاکہ وہ قریب آ جائیں اپنے موقف سے بھی نہ ہٹے اور کچھ زمانی انداز میں ہلکی پھلکی اس طرح سے ان کی تائید بھی کر دے تاکہ وہ بالکل دور بھی نہ بھاگیں اہل علم اور صحیح لوگوں سے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں اس طرح سے ملانا کہ واضح شریع احکام کی ساتھ ساتھ ہی صفائی کر دینا اور کہنا کہ نہیں اس کا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اور احکام شریعہ کے اندر ہی قطر بیون کر دینا اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے القابات لینا اور حکومتی سطح پر اپنے ان کو حاصل کرنا یہ یہ چیز غلط ہے تو کہاں تک ہم پہنچ گئے تھے جی تقرب الحکام حکام احادی سنگھ تناسب ما علیہ الحکام حکام من الانحراف مثل قصة مع انحرا قسم <clears throat> کہ تصرف حاصل کرنے کے لیے ضعیف ایمان والوں کا بعض حکام کی طرف حدیث ایسی حدیثوں کو وضع کرنے کے ذریعے تناسب وہ حدیث جو مناسبت رکھتی ہوں ان افعال کے اوپر علی الحکام جن کے اوپر حکام آلریڈی ہیں جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں ان کے ان احوال سے مناسب احادیثیں لیں اپنی طرف سے من الانحراف وہ افعال جو کہ انحراف میں سے آتے ہیں یعنی شریعت سے روگردانی میں سے وہ جو وہ افعال جن کے اوپر حکام چل رہے ہوں ان حکام کو اس پر چلتے رہنے کے لیے احادیث پیدا کر لینا اس لیے ریاستی ابراہیم اللہ الکوفی اس نے کیا کیا امیر المومن الماضی اس کا قصہ ان کے ساتھ ہے کہ حین دخل علی ہی کہ جب یہ ملاقات کے لیے پہنچے فادی کے پاس امیر المومن کے پاس وہ ہوا یہ اور وہ حمام یعنی کبوتر بازی میں مبتلا تھا یلعب کھیل رہا تھا کبوتروں کے ساتھ فساقہ بسندی حالت سوالی الى النبی اس نے آؤ کا ایک حدیث چلا دی سند ہی پوری سند اپنی سند کے ساتھ حالت سوالی ہے یہ کیا لفظ ہے حالت جی سب اچھا یہ فیل بھی نہیں ہے یہ ہے سب کہتے ہیں اکیلا ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی ایک لڑی کی بٹی ہوئی رسی اکیلا گویا کہ اکیلے اپنی طرف سے منسوخ کر کے اور جمع اس کی ہے کہا جاتا ہے کہ جا اتب وہ قصد کر کے آیا کوئی چیز اس کو باز نہ رکھ سکتی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی طرف سے قصد کرتے ہوئے نبی حضور علیہ السلام کی طرف کو اس نے چلا دیا اچھا جی تو اچھا اب اس نے کیا کیا حدیث کو چلا دیا حضور علیہ اسلام کی طرف صنعت کرتے ہوئے اپنی طرف سے فصد کر کے کہ آپ نے کیا فرمایا قال لا سبق الا فی نسل کہ نہیں ہے سبقت کرنا مگر نیزہ بازی کے اندر یعنی مقابلہ مقابلہ کرنا اور آگے بڑھنا تو وہ یا تو بازی کے اندر ہے یا پھر خفن یا پھر اونٹوں کی دوڑ میں ہے او خاطرین یا پھر قربازی میں ہے او جناحن یا پھر کبوتر بازی میں ہے اچھا کلیمت کلیمتن اور اس نے اضافت کر دیا ایک کلیمے کا او جناحن یا کلی متا اور جناح یعنی اس کو ملابزہ داخلی بھی کرنے کو اس کے ساتھ تو اجر المہدی مہدی کی وجہ سے عارف عارف المہدی مہدی کو اس بات کا پتہ چل گیا ہمارا بزر حمام اس نے کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا وقال اس نے اور کہا کہ یعنی اس سے تو اچھا پھر یہ مہدی نکل آیا کہ جس نے جس کو فوراً پتا چلا کہ اس نے میرے اوپر حدیث کر لی میری وجہ سے وقال اس نے کہا کہ انا حمل والا ذالک تھا میں وجہ بنا ہوں میں نے ابھارا ہے اس آدمی کو اس طرح کے کام کرنے پر وہ طالب حاضر وضاء اور اس وضاء کو اس نے دور کر دیا اپنے سے المتذلف جو کہ بھرنے والا تھا وہ عام الحب سے قصد ہی اور عمل کیا اس کے قصد کے عکس جو کر رہا تھا اس سے بالکل الٹ کر دیا اس کی چاہتی کہ مجھے اپنا اس کا قرب ملے گا تو اس نے اس سے عکس کیا تکسب و طلب الرزق تکسب کہتے ہیں کسب یعنی کوشش کرنا مال کے حصول کی طلب اور اور رزق رزق کی طلب کرنا ایک یہ بھی وجہ بن جاتی ہے بعض قصہ گو کی طرح الذین میں جو کسب حاصل کرتے ہیں یعنی روزی تلاش کرتے ہیں تحدث الناس لوگوں کو کہانیاں سنا کر قصہ گو پہلے زمانے میں قصہ گو بہت مشہور ہوا کرتے تھے آج کل تو سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز آگے نا پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ لوگ اوتافوں میں اپنے گاؤں کے باہر قافلوں میں جا رہے ہیں تو وہاں جمع ہو جاتے تھے اور قصہ گو ہوتے تھے جو عجیب و غریب قصے بیان کرتے تھے اب اپنی طرف سے بھی کوئی سنا سنایا کچھ اپنی طرف سے لگا دیا کچھ صحیح کچھ جھوٹ تو وہ ان کو بیان کرنے کا ایسا طریقہ آتا تھا کہ وہ پوری ایک ایسا لگتا تھا جیسے لائف تھیٹر چل رہا ہے وہ پوری اپنی بات چلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور اگلے کو پوری اس میں میں لے آتے تھے تو یہ قصہ گو تو وہ اس کے ذریعے سے وہ پیسے کماتے تھے جی کی سنایا کرتے تھے جی اب اب تو یہ قصے کہانیاں بھی ختم ہو رہی ہیں اب تو ٹیبلٹ لے کے بچہ سوئے گا اب نیکسٹ جنریشن میں اور وہ اس سے اٹھ کے وہ سب لوریاں بھی وہیں سے سنے گا ہاں جی کی رناس کا یوری دون اپراد اور فکس اور خصبو بارش کرتے تھے یعنی بیان کرتے تھے اور چلاتے تھے بعض قصوں کو <clears throat> المسلیتی والعجیبتی ایسے قصے جو کہ تکلف تسلی ظاہر کرنے کے لیے المسلیہ تکلف تسلی صلی وسلی سے تسلیدا تسلی کرنا والعجیبہ عجیب و غریب حتیٰ یسمع الیہم الناس جہاں تک لوگ ان کی طرف بہت متوجہ کان لگا کے سنتے تھے ویعتوہم اور پھر ان کو ہدیہ بھی دیتے تھے عطا کرتے تھے جیسے کہ ابھی سعید المدائنی قصد شہرا کا بھی اراد غریب یہ ہوتا ہے کہ غریب غریب سے مراد عجیب یعنی نامانوس جو کبھی سنی نہیں گئی ایسی احادیث کی ارادہ کرنے کے ذریعے سے شہرت حاصل ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ حدیث تو صرف اسی کے پاس ہی ہے کی لاتو جب حدیث باقی جو حدیث کے شیوخ ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ حدیث نہیں ہے اب سارے جاتے ہیں اس کے پاس کہ حدیث ہم اس سے بھی لینے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے فیق لبون سند الحدیثی یہ کیا کرتے ہیں حدیث کی صنعت کے اندر قلب کرتے ہیں قلب کہتے ہیں بدل بدل کو آگے پیچھے کر دینا کوئی راوی وہاں سے لے لیا اس حدیث سے ایک راوی لے لیا ایک یہاں سے لے لیا تو ملا جلا کر علی ملے جو ہے نا وہ وہ بنا دیے اور فیور قبو کی سماعی ہی منہم اور رغبت سیاح غیبو اور وہ رغبت دلا دیتا ہے وہ شخص کی سماعی ہی اپنی سما کے اندر میں ان لوگوں کو یا ان حدیثوں کے بارے میں رغبت دلا دی جاتی ہے کی وجہ سے اس طرف میں جہیہ و حماد دونوں کی مثالیں کہ یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے اچھا جی آگے چلتے رہیں ٹائم ہے یا بس کر لیں جی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ